عوام بچاری تو پھنس گئی ہے وہ کس طرف جائے اگر حکومت کا ساتھ دے پھر بھی حکومت ناراض اگر مولویوں کا ساتھ دے تو پھر بھی حکومت ناراض ہو جاتی ہے عوام بچاری کیا کرے بلکہ یہ پرچے ان لوگوں کے خلاف بھی کاٹنے چاہیے اگر کاٹتے ہیں تو اگر ظلم کا نشانہ بنانا ہے تو پھر ان کو بھی ساتھ بنایا جائے جو لوگ جمعرات کو عید کر کے ساتھ اعلان کرتے رہے کہ میاں روزہ قضا بھی کرنا ہے اتکاف بھی قضا کرنا ہے اور جمعے والے دن قضا کریں تو جو قضا روزے کی اور اعتکاف کی قضا کا ساتھ حکم چلاتے رہے ہیں لوگوں پر اور مشورہ دیتے رہے ہیں تو ظاہر بات ہے وہ تو مخالفت کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے وہ جب صاف در پردہ کہہ رہے ہیں کہ جمعرات کی عید نہیں بنتی ہم نے ایسے زبردستی بنا لی ہے کسی کے کہنے پر تو آپ اپنے روزہ قضا کریں یہ در حقیقت کیا وہ حکومت کی سراسر مخالفت نہیں ہو رہی تو ایسے سب لوگوں پر پھر پرچہ کاٹنا چاہیے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ دوستان گرامی بندہ ناچیز نے تھوڑی دیر قبل کچھ ذرائع سے یہ معلوم کیا بعض علاقوں میں پولیس نے ان دینی باعمل اور اپنے دین کو اہمیت دینے والے علماء حضرات پر پرچے کاٹے ہیں ایک سو اٹھاسی کے تحت جنہوں نے جمعات المبارک کے دن نماز عید الفطر ادا فرمائی یہ خبر سننے کے بعد انتہائی تعجب ہوا حکومت پاکستان پر کہ ان حضرات نے اپنی پولیس کو جو ان کا قانون ہے اس حوالے سے اس کی پوری وضاحت نہیں سمجھائی اور اس کے متعلق پوری معلومات ان کو فراہم نہیں کی وہ کسی کے کہنے پر کسی کی شرارت پر شرنگیزی پر یا اپنی طرف سے ایسے ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں کہ وہ پرچے کاٹ رہے ہیں وہ بھی نماز پڑھنے پر خدا کی عبادت کرنے پر اللہ تو ناچیز نے ضروری سمجھا کہ جو دفعہ اس موقع پر لگائی گئی ہے اس دفعہ کے متعلق کچھ وضاحت کرے اور جو آئین ایک ہدایت اور رہنمائی پیش کرتا ہے اس حوالے سے تو وہ سب مسلمانوں تک پہنچائے خصوصاً وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب اور ان کی ایپ اور دیگر حکومت کے ایسے اعلی عہدے داران جو ہے نا ان کو مخاطب کر کے یہ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ اگر ان کے مخالف پولیس نے یہ اقدامات اپنی طرف سے کیے ہیں تو فوراً وہ پولیس کو سمجھائیں اور پولیس پر نظر ثانی کریں کہ یہ کیا کر رہے ہو تم اور اگر پولیس نے اپنی طرف سے ایسا نہیں کیا اوپر کی ہدایت کے تحت کیا ہے تو پھر کم از کم اتنا تو ضرور ہونا چاہیے کہ حکومتی افراد جو ہیں حکومتی اعلی عہدیداران جو ہیں اور حکومت جو ہے وہ پہلے حتمی اور جزمی کو فیصلہ جو ہے وہ قوم تک پہنچائے پھر اس پر جرم عائد کریں بے شک جب وہ خود شک اور تجبزب اور آپس میں اضطراب اور اختلاف اور مخالفت اور ایک دوسرے کے خلاف تناقض کا شکار ہیں اور خود ایسے فیصلے کر رہے ہیں جو غیر یقینی ہیں تو بھائی جو مذہب ہے وہ یقینی چیز ہے وہ دین ہے یقینی چیز ہے تو ہم کسی کے غیر یقین کی وجہ سے اپنا یقین کیسے چھوڑ دیں اللہ بے شک یہ پولیس والے جو لوگ ایسا کر رہے ہیں جو نہیں کر رہے ہیں وہ بہت اچھا ہے اور جو ایسا کر رہے ہیں کہ اندھے دھند وہ انہوں نے پرچے کاٹ دیے ہیں وہ اپنے عمل پر اور اپنے قانون پر نظر ثانی کریں وہ کیا کر رہے ہیں اور حکومت کا حق بنتا ہے وزیر اطلاعات صاحب کا کہ وہ گرفت کریں ایسے لوگوں پر اب میں سب سے پہلے اس حوالے سے یہ گزارش کروں گا کہ آئین جو ہے نا وہ کوئی چیز ہے پاکستان کا کہ نہیں ہے بے شک چلو دین مذہب کو ایک طرف رکھو آئین کو تو سامنے رکھو کم از کم تو آئین کی پابندی کرو جب لوگ آئین کے مطابق چلیں تو ان پر پرچے کاٹنے کا کیا مانا ان کو مجرم بنانے کا کیا مانا آرٹیکل یہ آئی میرے ہاتھ میں ہے اس کی آرٹیکل جو ہے شک جس کو کہتے ہیں شک نمبر بیس ہے اس کا عنوان ہے اوپر مذہب کی پیروی اور مذہبی اداروں کا انتظام کرنے کی آزادی اس اس کے تحت کی پھر آگے شک پہلی جو ہے اے اس کے تحت لکھا ہوا ہے ہر ایک شہری کو اپنے مذہب کی پیروی کرنے اس پر عمل کرنے اور اس کو پھیلانے کا حق ہوگا پھر پڑھ دیتا ہوں ہر ایک شہری کو اپنے مذہب کی پیروی کرنے اس پر عمل کرنے اور اس کو پھیلانے کا حق ہوگا جب ہر ایک شہری کو آئین یہ حق دے رہا ہے کہ وہ اپنے مذہب پر عمل کرے اور اس کو پھیلائے تو کیا نماز عید الفطر جو ہے یا کوئی بھی نماز عید ہے کیا ہر شہری کو آئین جو حق دے رہا ہے اس کے تحت نماز عید گھر پہ پڑھنے کی اجازت جو ہے وہ آئین کی طرف سے نہیں مل رہی بے شک یہ کیا صاف ظاہر نہیں ہو رہا اس میں کون سا ایسا ابہام ہے کہ جس کے لیے کسی قانون دان جو ہے اس کے جرا کرنے یا اس کی ہدایت کے مطابق چلنے کا حکم ہے یا حکم ثابت ہوتا ہے اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ تو بالکل موٹے لفظ ہیں صاف لفظ ہیں تو میرے بھائیوں حکومت پاکستان سے ہم یہ کہتے ہیں بحیثیت ایک مذہبی ترجمان کے دینی ترجمان کے دینی رہبر اور پیشوا ہونے کی حیثیت سے کہ تمہارا جو آئین ہے اس میں نماز عید پڑھنے اور کوئی بھی ایسا اپنا جو مذہبی عمل ہے اس کو ادا کرنے کی آزادی ہے لہذا اگر کوئی آدمی نہ راستہ روک رہا ہے نہ لڑ بھیڑ رہا ہے نہ جارحیت کر رہا ہے اپنے گھر پہ رہ کر وہ خدا کی عبادت کرتا ہے تو خدا کی عبادت کرنے کا جو آئینی حق ہے کم از کم وہ تو اس کو دو بے شک وہ تو اس سلم نہ کرو یہ آئین کے حوالے سے بات ہے رہا مسئلہ اب ایک سو اٹھاسی کا تعزیرات پاکستان کا یہ جو دفعہ ہے ایک سو اٹھاسی جو اس موقع پر لگائی جاتی ہے میں اس کو پہلے پڑھتا ہوں اس کا عنوان ہے سرکاری ملازم کی طرف سے باضابطہ مشتہر کردہ حکم کی نافرمانی سرکاری ملازم کی طرف سے باضابطہ مشتہر کردہ حکم کی نافرمانی کہ جب کوئی شخص کسی سرکاری ملازم کی طرف سے جب کوئی باضابطہ قانون اور حکم جو ہے آرڈر جو ہے جی۔ وہ باضابطہ طور پر مشہور کر دیا گیا ہے اور جاری کر دیا گیا ہے تو اس کی نافرمانی کرنے والے پر ایک سو اٹھاسی لگے گی یہ لکھا ہوا ہے اب سمجھ آ گئی اب اس کے اندر جو لفظ بولے جا رہے ہیں ان لفظوں کی جو لفظ تشریح طلب ہیں تشریح کے محتاج ہیں جی۔ جن کی شرح ہونی چاہیے تو اس کے اندر تعدیرات پاکستان کے اندر خود اس کی شرح بھی ہوئی ہے ان الفاظ کی تو میں شرح کے حوالے سے بھی پڑھتا ہوں کہ یہ قانون اس کی سزا ایک مہینہ انہوں رکھی ہے اور چھ یا چھ سو روپیہ جرمانہ ہے یا دونوں سزائیں ہیں یعنی جج کو اختیار ہے تو اب میرے بھائی یہ بات سمجھنا یہاں پر جو ہے وہ سب سے پہلی بات یہ دیکھنے کے قابل ہے کہ یہاں پر یہ شرائط کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایسے حکم کے ذریعہ کسی کام کرنے کی ممانعت یا خاص بندوبست کی ہدایت کی گئی ہو یہاں پر یہ لفظ جو آ رہے ہیں کہ ایسے حکم کے ذریعہ کسی کام کرنے کی ممانعت یا خاص بندوبست کی ہدایت کی گئی ہو اب یہاں پر ہماری طرف سے جو کلام ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب رویت ہلال کمیٹی جو ہے انہوں نے یہ اعلان جاری کیا بھائی عید صبح جمعرات کو ہوگی تو اس سے پہلے وزیر اطلاعات وہ اپنا بیان دے چکے ہیں اور چیلنج کر چکے ہیں ان کی جماعت کے خصوصاً محکمہ موسمیات کے جو سائنسدان ہیں وہ اس سے پہلے اپنا ایک پیغام یا اعلامیہ وہ جاری کر چکے ہیں اور چیلنج کر چکے ہیں اس کے اندر کہ بھائی چاند کا ہونا ممکن نہیں ہے جمعرات چاند نہیں ہو سکتا جمعرات کو ممکن ہی نہیں ہے سائنسی طور پر اس کی پیدائش ممکن نہیں ہے ہم چیلنج کرتے ہیں ہم مناظرہ کرتے ہیں مناظرے کا چیلنج کیا انہوں نے تو میرے بھائیوں آپ خود سمجھدار ہیں ایک طرف سے وزیر اطلاعات اب ظاہر بات ہے کہ جو رویت ہلال کمیٹی کا اعلان ہے وہ بھی تو وزیر اطلاعات کی نگرانی کے تحت ہوتا ہے کیونکہ وزیر اطلاعات ہے نا اطلاع تو انہوں نے دینی ہے جو قانون ہوگا اس کی اطلاع اور پھر جو آگے عوام سے متعلق جو امور ہیں ان کی اطلاع دینے کا کام جو ہے وزارت تو ہے تو وزیر وزیر اطلاعات کی ہے اور وزیر اطلاعات جب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتا تو ایمان سے بتائیں پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خاص بندوبست جو ہے اس کی ہدایت ہو گئی ہے کہاں ہدایت ہو گئی کم از کم اپنے کار یہ جو کہا ہے تم نے کہ سرکاری ملازم کی طرف سے باضابطہ اگر باضابطہ یہ اشتہار تمہارا ہوتا تو وزیر اطلاعات کی مخالفت ممکن کیسے تھی یہ تو عجیب بات ہے یار اتنا بڑا ضرور ایک طرف سے وزیر اطلاعات مخالفت کر رہا تم کہہ رہے ہو باضابطہ ہے باضابطہ تو وہی ہوگا کہ جب حکومت کی طرف سے حکومت کے اعلی عہدے داران جو ہیں اور جو ان کے ذمہ دار لوگ ہیں وہ مخالفت نہ کریں دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ یہ کوئی تمہارا حتمی اور یقینی اور قطعی جو ہے وہ حکم نہیں تھا کہ اس کا ہم یہ کہیں کہ لوگوں نے اس کو سنا پھر اس کی مخالفت کی اور مجرم بن گئے یہ تو تمہارا حکم غیر قطعی ہے خود اپنے اندر تمہارے اندر اضطراب اتنا اختلاف اتنا وہ سب کچھ پایا جا رہا ہے اس کے آگے میں بتاتا ہوں مزید آگے لکھا ہوا ہے کہ حکم معقول ہونا چاہیے ایسا حکم جس کی خلاف ورزی دفعہ 188 کے تحت قابل سزا ہو ایک معقول حکم ہونا چاہیے نہ کہ محض ایک نوٹس افسوس ہے یار یہ اتنا صاف تمہارے تعزیرات کے شرح کے اندر لکھا ہوا ہے کچھ تو خدا کا خوف کرو پولیس والوں تمہیں اسی کام کے لیے بٹھایا ہوا ہے کہ جو مولوی بےچارا یا کوئی مسلمان کوئی دیندار بندہ اگر کوئی عبادت کر رہا ہے خدا کی اور خدا کے دین کی صحیح جو ہے وہ پرچار کرتا ہے یا اس پر عمل کرتا ہے تو اس پر پرچا دے دو یہ کیا زیادتی ہے اس میں تو صاف ہے کہ اگر محض ایک نوٹس جاری ہوا ہے حکومت کی طرف سے اور حکم معقول نہیں ہے تو پھر بھی ایک سو اٹھاسی نہیں لگے گی اور ادھر تو بھائی تمہارا نوٹس ہی کسی کو جاری نہیں ہوا بتاؤ کس کو جاری کیا ہے کہ عید فلاں دن ہوگی اور تم نے ہر فورت پڑھنی ہے جب نوٹس جاری ہوتا پھر بھی یہ قانون جو ہے اس کا اطلاق نہ ہو سکتا اس دفعہ کا اطلاق نہ ہو سکتا ایک سو اٹھاسی کا افسوس ہے نہ حکم جو تمہاری ادنا سے ادنا شرط بن سکتی تھی جب وہ بھی نہیں پائی گئی تو جو شرط حقیقی ہے وہ تمہاری نہیں ہے اور پھر تم اس پر سزا لگا رہے ہو اس پر یہ ایک سو اٹھاسی لگا رہے ہو اس کو مجرم قرار دے رہے ہو میری بات سمجھ رہے ہو بھائی کہ نہیں جی، جی، جی، یہ کیسا عجیب ظلم ہے کہ خود اپنے قانون کو سمجھتے نہیں ہیں اور پھر لوگوں کو مجرم کہہ کر فسادی کہہ کر بھائی یہ تو بڑی آسان سی بات ہے کسی کو فسادی قرار دے دینا پھر نے بھی حضرت علیہ السلام کو فسادی قرار دے دیا تھا یہ تو ہر حکومت کے جو بھی افراد ایسے ظالم اور فرونی زہر کے ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ وہ کسی کو بھی مجرم ثابت کرنے کے لیے بس اتنا کہہ دے کہ انتشار پسند ہے اب ثابت کرنا ثابت ہو یا نہ ہو حقیقت ہو یا نہ ہو ہے جی بس پکڑا اور کس نے پوچھنا ہے تم سے میں کہہ رہا ہوں قرآن فرما رہا ہے اللہ قرآن میں فرمایا سورت بنی اسرائیل کے اندر کہ اے اے بنی اسرائیل فراؤن کہنے لگا اے لوگو یہ جو موسا ہے یہ دہشت گرد ہے یہ فسادی ہے یہ تم میں فساد ڈالنے کے لیے آیا عجیب بات ہے اب خود فراؤن ہے بچوں کو جمع کر دیتا ہے بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتا ہے اتنا بڑا ظالم ہے اور کہتا کیا ہے دہشت گرد کون ہے موسا علیہ السلام تو بھائی یہ تو کے ہمیں پرانی ریت ہے پرانی روش ہے ایسا کرتے چلے آئے لیکن کم از کم ایک طرف ایک دعوی کرنا کہ ہم فرون نہیں ہیں دعوی کرنا کہ ہم انصاف والے ہیں ہم انصاف دیتے ہیں ہم جمہوریت والے ہیں اور پھر یہ اتنا بڑا ظلم کرنا ہے بتاؤ تو صحیح کون سا نوٹس تم نے جاری کیا اماموں کو کہاں نوٹس جاری کیا اگر تم کہو کہ یہ جو ہے میڈیا ٹی وی جو ہے اس کے ذریعے اعلان ہو گیا ٹی وی کے ذریعے اعلان جو ہے یہ باقاعدہ اعلان کسی کے پاس ٹی وی ہوتا ہے کسی کے پاس نہیں ہوتا کسی کے پاس موبائل ہے کسی کے پاس نہیں ہے اس کو باقاعدہ کیسے کہہ سکتے ہو حکم معقول کیسے کہہ سکتے ہو جی۔ یہ تو ذرائع لوگوں کے پاس پورے نہیں ہے تو مطلع ہونا کیسے ممکن ہے پھر دوسری بات آپ کو پتا ہے یہ ایڈیٹنگ کرتے ہیں وہ بھی ہوتی رہتی ہے اب سب سے بڑا شبہ یہ ہے اسی وجہ سے جو سپریم کورٹ ہے اس نے کسی ویڈیو پر جو ہے وہ پرچہ کاٹنا اس کی اجازت نہیں دی وہ کہتے ہیں کیونکہ ایڈیٹنگ ہو جاتی ہے ترکیب ہو جاتی ہے ہاں جی باتیں کاٹ کوٹ کر ملا دی جاتی ہیں جب یہ سب کچھ موجود ہے تو پھر یہ بھی تمہاری جو ویڈیو چڑی ہے اس کے متعلق یہ بھی احتمال موجود ہے تو کیسے یقینی ہوگا کیسے اس کو سرکاری کہیں گے کیسے اس کو حکم معقول کہیں گے تو ممکن نہیں حکم باقول کہنا ہے اس کو اگلی بات یہ ہے کہ پھر اسی کمیٹی کے اندر موجود رکن مفتی یاسین ظفر جو رکن ہے اس کا وہ اسی تمہاری ویڈیو کے اندر ہی کہہ رہا ہے اسی اعلان کے ساتھ وہ چل رہی ہے یہ دیکھو ہم لگاتے ہیں ہیں ہیں آپ سنیں گے گے دیکھیں یار صاحب کی فیصلہ ہونا یاد یاد آ آ رہے رہے بڑے کمزور لوگ نے سچی بات ہے جی، بڑا انہوں انہوں نے کیا تھی کرنی ہے گوئیاں نہ کوئی کی حقیقت نہیں لیکن وہ جڑا دورہ پیا وحدت گیارہ گیارہ گیارہ بجے آتے سوا ساڑھے حالانکہ بڑا کلیئر سا بھی نہیں ہے سارے پٹنڈ ہے لیکن ہلکا ہی نہیں ہو بس وہ اس گل سے اڑیا نہیں جی نہیں گوئیاں آ گئی دونوں کمیٹی آ گئی وہ آ گئی وہ آ گئی دیکھو چند ہاتھ ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی بہت افسوس بہت افسوس بڑا احتجاج کیتا ہے صحیح گل ہے صحیح گل پہلے بڑا اچھا سی آج بڑا یاد سارے کر رہے ہیں سارے یاد کر رہے ہیں پہلی کمیٹی نو یاد کر رہے ہیں مفتی صاحب نے انہوں نے بڑی ضرورت سی بڑا کلیئر گل کر دیں پرواہ نہیں کرنی اللہ تعالیٰ کی بچے بس اس کے اندر صاحب وہ کہہ رہا ہے کہ یار اب تو مفتی حبیب مفتی مفتی منیب منیب الرحمان صاحب آپ یاد آ رہے ہیں اب تو اب مفتی منیب الرحمان صاحب آج آج یاد آ رہے ہیں وہ پنجابی میں کہہ رہا ہے تو مفتی منیب الرحمان صاحب جی یاد آ رہے ہیں بڑے کمزور لوگ نے اشارہ کر کے جڑا رویت ہلال کمیٹی دا جڑا چیئرمین وغیرہ تھے سارے ارکان والے اشارہ کر کے بیٹھ کے اتے ہی اتے ہی کہ بھا جی ایسے بڑے کمزور لوگ نے اصد رہے ہیں یارہ بج گئے نے کوئی خبر نہیں کوئی گواہی نہیں تاری مہربانی جانتی کرو نہ اعلان کرو تے اے صرف آ کے انہوں ان لفظ نے انہوں کے اتنے ایک دورہ چڑیا ہے واہدت جک جہتی کا وحدت جک جہتی کا چند ہے کو نہیں وحدت جک جہتی کا دورہ چڑیا وہ کہن گیا جب تمہارا ایک ذمہ دار سرکاری بندہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ چاند نہیں ہوا یہ ظلم کر رہے ہیں اور پھر تم سرکار حکومت خود اس ویڈیو کو لیک کر کے باہر بھیجتے ہو لوگوں کے سامنے پیش کر یہ کوئی عذر تمہارا نہیں چل سکے گا کہ وہ جی کسی نے چڑھا دی وہ سرکاری ادارے ہیں مرکز ہے وہاں سے مکھی نہیں نکل سکتی ہم جانتے ہیں اتنے بڑے بیانات نکلنا کوئی آسان بات ہوتی ہے ڈرامہ تمہارا نہیں چلے گا کہ کسی نے لیک کر دی اگر لیک کیے تو تم مجرم ہو عوام نہیں مجرم تمہارے ایسے ناقص انتظامات کیوں ہے بتاؤ عوام عوام پر ٹوٹتے ہو تمہیں کو پوچھنے والا نہیں ہے تو وہ بیان جب جاری ہو گیا تو اس کا مطلب تو صاف نکلا کہ ان کا جھوٹ کھل گیا بتاؤ جب جھوٹ کھل جائے کم از کم مشکوک تو ہو جائے گی خبر جب مشکوک ہو گئی تو آپ کو پتا ہونا چاہیے یقین اللہ یزول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث بخاری مسلم میں ال یقین اللہ یزول بشک شک یقین شک کے ساتھ ذائل نہیں ہو سکتا ہمارا روزہ رکھنا یقینی تھا رمضان کا ہونا یقینی تھا تمہاری خبر مشکوک تھی تمہاری مشکو خبر تھے ہم اپنے یقین کو کیسے چھوڑیں اور اپنے یقینی فریضے کو کیسے چھوڑے ہاں؟ ہم تمہاری باتوں پر تمہارے چھوڑے ہوئے شوشوں پر خدا رسول کے مخالف بن جائے کیا تمہارے باپ نے نہیں کہا تھا مسٹر جنا صاحب نے نہیں کہا تھا کہ اگر کوئی مندروں کی طرف جائے کوئی مسجد کی طرف جائے کسی کوئی اور کسی عبادت گاہ کی طرف جائے حکومت پاکستان کا اس کے کوئی سروکار نہیں جب یہ بابا جان تمہارے نے صاف کہہ دیا ہے اور مسٹر صاحب نے کہہ دیا ہے تو پھر خدا کا خوف کرو کسی کی تو مانو وہ کم از کم چلو خدا کا خوف نہیں تو لوگوں کو منہ دکھانے کے تو رہ جاؤ یہ کوئی گھبراہٹ نہیں ہے لوگوں کو کس طرح منہ دکھانا ہے اگر ہم پہ بھی ظلم کرنا ہے تو کم از کم ظالم بن کر تو آؤ عجیب بات ہے ظلم کرتے ہو اور پھر دوستی کے دوستی کے لبادے میں یہ کیا ہو کرتے دشمنی ہو دوستی کے لبادے میں کرتے ہو تو میرے بھائی ہو معلوم ہوا کہ یہی ایک سو اٹھاسی دفعہ جو ہے یہ ان بےچارے مظلوم اماموں پر نہیں لگتی جنہوں نے اپنے فرض خدا کو ادا کرتے ہوئے اپنے رسول کے فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے جنہوں نے نماز عید پڑھی ہے دوسرے دن ان پر کوئی دفعہ نہیں لگ سکتی جتنی دفعہ لگتی ہے ان حکومت والوں پر لگتی ہے کہ تم نے یہ اضطراب اور اختلاف لوگوں میں کیوں پیدا کیا انتشار تم نے کیوں پیدا کیا یہ دوہرے دو بیانات تم نے کیوں جاری کیے وہاں بیٹھ کر تم نے حتمی یقینی مشاورت کے ساتھ ایک حکم جاری کیوں نہیں کیا ارے عجیب بات ہے مجرم تم بنتے ہو بناتے کسی کو ہو ہاں، پولیس والوں اپنے بڑوں سے پوچھو پولیس والے اگر تیرے ہاتھ میں ادھر قلم ہے تو قلم کسی اور کے ہاتھ میں اصل اس کا بھی خوف کر ذرا مرنا بھی ہے بے شک وہ ٹھیک ہے کہ مرنے کا خوف تم سے پہلے ہی نکال لیا جاتا ہے لیکن خدا کا خوف کر لو پھر بھی اتنا تو دیکھ لو کہ چلو جو جس قانون پر تم نے حلف اٹھایا ہے وہ قانون لاگو بھی ہوتا ہے لاگو ہوتا نہیں ایسے لگا دیتے ہو اور میرے بھائی ہو یہاں پر ساتھ میں یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ یہاں پر بھی یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ متعلقہ حکام کی ذہنی تکلیف دفعہ ایک سو اٹھاسی مجموعہ تعزیرات کے تحت نہیں آتی اللہ اکبر ہاں یہ بھی ذرا خیال کر لیا کرو کہ حکومت کو تکلیف ہوئی ہے ادھر لکھا ہوا ہے حکومت کے افراد کو تکلیف ہو تو اٹھاسی نہیں لگتی کیا بات سبحان سبحان اللہ اللہ اللہ بات نہیں سمجھے اور اگر کہتے ہو اس سے عوام کو تکلیف ہوئی تو میرے بھائیو بتاؤ تو صحیح جنہوں نے پہلے دن کی جمرات کو انہوں نے پہلے دن کر کے دوسروں کے مذہب اور نظریے کے مطابق اور تحقیق کے مطابق انہوں نے غلط کر کے دوسروں کو تکلیف پہنچائی ہے کہ نہیں اللہ اور اس تکلیف کا سبب کون بنے تم کیوں کہ تم نے دوگلے بیان جاری کیے جب تم نے دوگلے بیان جاری کیے تو جنہوں نے جمعرات کو پڑھی انہوں نے جمعہ والوں کو تکلیف دی ان کے متعلق انتشار پھیلایا کیا بات ہے سبحان اللہ اور تمہارے مطابق جنہوں نے جمعہ کے دن پڑھی انہوں نے جمعرات والے لوگ جو ہیں ان کے خلاف انتشار پیدا کیا تو پرچہ کاٹنا ہے تو پھر دونوں فریقوں کے تمام اماموں کے خلاف کاٹو اور پہلے سب سے پہلے حکومت کے خلاف کاٹو کیوں کہ سبب وہی ہے محرک وہی ہے باعث وہی ہے آگ لگانے والے وہی ہے آگ لگانے والے الٹا تم آگ لگا کر پھر کہتے ہو تم تڑپتے کیوں ہو آگ تم نے لگائی اور پوچھتے ہو تڑپتے کیوں ہو ہاں۔ اختلاف کیوں کیا اختلاف تم ڈال رہے ہو اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ایک بات ہے الناس و الادین لوگ بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں اب باہر نکلتے ہیں تو عوام کے لوگ مولویوں کو گالیاں نکال رہے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے جمعرات کو عید کرائی کیوں ساتھ یہ بھی اعلان چلتا رہا کہ جی جمعہ کے روز قضا کرو روزہ قضا کرو تو سب کو سمجھ آ گئی یقین ہو گیا کہ اس کا مطلب ہے گڑبڑ ہوئی ہے تو مکالا انہوں نے ملا ہے یہ کیا کیا یعنی لوگ یہ صاف یہ کہہ رہے ہیں جی، گالیاں نکال رہے ہیں حکومت والوں تم نے تو مولویوں کو گالیاں نکلوائی جی، تو تم ہی تو گالیاں نکلوا رہے ہیں اور الٹا انہیں پر پرچے دے رہے خیر ہے اور میرے بھائیوں یہاں پر میں یہ ساتھ آخر میں بیان کرتا چلوں کہ وزیر اطلاع صاحب اس میں میں آپ کو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جب یقین سے کہا قسمیں کھا کھا کر کہ چاند نہیں ہو سکتا اور آپ کی جماعت نے کہا چاند نہیں ہو سکتا تو بتائیں آپ ہیں وزیر آپ یہ اٹھاسی آتی ہے سرکاری ملازم کی طرف سے آپ آپ سرکاری ملازم کیا آپ تو سرکاری ملازموں کے سردار بیٹھے ہیں تو آپ کی طرف سے جو بات مشہور کر دی گئی ہے اس کے خلاف چلنے والوں پر یہ دفعہ لگے گی یا نہیں لگے گی اگر آپ کہتے ہیں وہ بیان ہے تو پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے ذرا کہ آپ حکومت سے باہر نہیں بیٹھے جی۔ آپ حکومت میں بیٹھے ہیں آپ کی ہر بات عوام سے متعلق جو بھی جاری ہوگی وہ خود قانون شمار ہوگی تو آپ نے جب یہ کہا کہ لوگوں نہیں ہو سکتی آپ کے خلاف یہ رویت ہلال کمیٹی بیٹھی کیوں بیٹھی ان سب پر پرچہ کرو ایک سو اٹھاسی لگے گی جی۔ بے شک آپ کٹوائیں آپ غیرت کریں آپ کے حکم کو پامال کیا گیا آپ کے آرڈر کی پرواہ نہیں کی گئی آپ کی اور پھر سائنسدان محکمہ موسمیات وہ پورا ایک محکمہ ہے اس محکمے کو انتہائی ذلیل کیا گیا اور ذلیل کر کے اس سے آگے بڑھ کر چاند مولوی بیٹھ گئے مولوی بیٹھے تو مولوی پر ابھی تک پرچہ نہیں ہوا ان پر انہوں نے اتنے بڑے وزیر سرکاری ملازم باضابطہ بات مشہور کرے تو اٹھاسی لگ جائے اور ایک صاحب وزیر ہوں اور وہ بھی اطلاعات کے وزیر ہوں اور پھر ساتھ پورا محکمہ ہو کیا اس کو آپ باضابطہ نہیں کہیں گے یہ باضابطہ نہیں ہے تو بے ضابطہ ہے اگر بے ضابطہ ہے تو اس کا مطلب ہے آپ بھی بے ضابطہ ہی بولتے ہیں کیا تو اگر آپ بے ضابطہ بولتے کرتے ہیں تو اگر ہم سے ہو جائے تو ہمیں پریشان کیوں کرتے ہو پھر آپ سے بے ضابطہ ہو سکتا ہے ہم سے نہیں ہو سکتا عوام سے نہیں ہو سکتا یہ کیا چکر ہے بھائی جب تم بے ضابطہ اور بے تکے چلتے ہو تو اگر عوام میں کوئی چلے تو اس پر بھی مہربانی کرو اور یہی سمجھو یہ ہماری سنت ادا کر رہا ہے <laughs> جی یہ بے کے سرداروں کی جو منڈی لگی ہوئی ہے نا اور میرے بھائیوں ایسے بے کے بیانات دینے والے پھر خود مجرم بن جاتے ہیں وہ خود قانون کے مجرم ہیں بات مشہور ہے ایک پھانسی پر چڑھنے کے لیے تیار کیا گیا تو اب جو پھانسی پر لٹکانے والے تھے وہ حاکم کے اشارے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اگر حاکم ایسے اشارہ کر دے تو ہم لٹکا دیں گے وہ خودی پہ لٹکا دیتا ہے تمہارا کلام جو ہے وہ بے تکا ہی چل رہا ہے اس کی کہاں اجازت ہو سکتی ہے بھائی عجیب بات ہے ایک طرف کہنا ہم حکومت چلا رہے ہیں اور دوسری طرف کہنا ہم بے ضابطہ بول رہے ہیں بے تکے بول رہے ہیں بے ضابطہ کا مطلب بے تکا ہوتا ہے اور آخر میں میں وزیر اطلاع صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ کیونکہ جن لوگوں نے دوسرے دن عید پڑی ہے انہوں نے آپ کے حکم کو مد نظر رکھا ہے آپ کے بیان کو مد نظر رکھا ہے آپ کی شان کو مد نظر رکھا ہے آپ کے مقام کو مد نظر رکھا ہے آپ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے محکمہ موسمیات کوئی معمولی محکمہ نہیں ہے اتنا بڑے محکمے کی اتباع کرنے والے آپ کے بیان کو اہمیت دے کر دوسرے دن عید پڑھنے والے ان پر آپ کی پولیس پرچہ کاٹ رہی ہے یہ حقیقت میں آپ پر پرچہ ہے وزیر اطلاع صاحب اگر کسی نے آپ کی اس طرف توجہ نہیں کرائی آپ کا دشمن ہے آپ کی عزت کا خیال نہیں کرتا ہم آپ کی عزت کا خیال کر رہے ہیں کیا تک بنتی ہے ایک تھانے دار اٹھ کر وزیر اطلاعات کی اتباع کرنے والے ان کے بیانات کی پیروی کرنے والے ان کے آرڈر کی پابندی کرنے والے ان کے حکم کی عزت کرنے والے لوگوں کے خلاف پرچا کر کے ان کو اندر دے دے یہ مہربانی کریں یہ تمہارے خلاف یہ پرچہ دیا گیا ہے لہذا اپنی پولیس کو خود سمجھائیں بلکہ ان کو سزا دیں کہ تم نے میرے خلاف چل کر یہ قدم کیسے اٹھایا ہے یہ آپ کا فرض بنتا ہے اور پھر ان پولیس والوں سے کہیں کہ جن لوگوں نے یہ بیانات دوہرے جاری کیے ان کے خلاف پرچہ کاٹ جی۔ رویت ہلال کمیٹی والوں کے خلاف پرچہ کاٹیں کہ ادھر سے یہ دوہرا بیان کیسے جاری ہوا ہے پھر ایک اور بھی میں آپ کو توجہ کراتا چلوں کہ پوپل سے ہی ایک مشہور ہے پشاور کا جو ہر سال ایک دن پہلے ہی عید کرتا ہے اس کے اوپر ہر سال کے پرچے ہر سال کے پرچے کاٹے اور وہ جب سے یہ کام اس نے پاکستان میں شروع کر رکھا ہے انتشار ڈال رکھا ہے دو عیدیں کر کے وہ اس پر جتنے سال اس نے عید پڑھائی ہے وہ ہر سال کا پرچہ کاٹے اور اس کو پکڑے کیوں ورنہ یہ آپ سے ضرور سوال کریں گے لوگ یہ کیا وجہ ہے کہ ایک ہی ملک کے رہائشیوں وہی عمل کرے وہی عمل اسی ملک میں کرنے والا کرے تو اس کو تو قانونی تحفظ دیا جائے اور پولیس گارڈ کھڑی ہو باہر عید پڑھانے کے لیے اور دوسروں کے خلاف پرچہ کاٹ رہی ہے یہ کیا زیادتی ہے اس کا مطلب ہے نہ آئین کو مد نظر رکھا جاتا ہے یہاں نہ کسی قانون کو اور نہ ہی عوامی حقوق کو اور نہ ہی آئین کو اور نہ ہی خود جو قانون ہے اس کو سمجھا جاتا ہے بغیر سمجھے الٹا سیدھا جس طرح بھی کسی کے گلے میں پھانسی فٹ آتی ہے اس کو چڑھا دیا جاتا ہے یار خود تو خدا کا خوف خدا کا خوف تو ہم نہیں کہتے کم از کم ان لوگوں کا ہی خوف کر لو کیا کہے گی دنیا آپ کے ساتھ انڈیا ہے آپ کے ساتھ دوسرے ملک بھی تو ہے وہ کیا آپ پر الزام نہیں دیں گے یار کیا لوگ ہو تو کم از کم ان سے ڈرو یہ نہیں ہم کہتے خدا سے ڈرو کم از کم ان سے تو ڈرو لہذا ہماری گزارش ہے کہ فوراً وہ تمام پرچے خارج کر دیے جائیں اور اللہ کی عبادت کرنے پر یہ پرچے نہیں کاٹے اور یہاں پر ایک اور بات بتاتا ہوں اگر آپ کہتے ہیں کہ باضابطہ اعلان ہونے پر حکم معقول جاری ہونے پر مخالفت کرے میں دکھاتا ہوں آپ کو تعزیرت پاکستان میں پہلے بھی دکھا چکا ہوں یہ میرے دوستو دو سو بانوے دو سو ترانوے دو سو بانوے اور دو سو ترانوے اور دو سو چورانوے یہ تین دفعہ ان کے قانون کی پولیس والوں سے میں کہتا ہوں تم اپنے قانون کے بڑے پاسدار ہو نا تم کہے تو ہم نے حلف اٹھایا ہے کیا یہ تمہارے قانون میں تعزیرات میں نہیں ہے ایک سو اٹھاسی نظر آ گئی مولوی کے لیے اور یہ دو سو بانوے ترانوے چورانوے تین دفعہ نظر نہیں آئی آج تک یہ کیا ہے فحش کتابوں وغیرہ کی فروخت وغیرہ بے حیائی کی کتابیں جن میں بے حیائی کی فوٹو ہوں بے حیائی کی باتیں ہوں اگر کوئی آدمی وہ کتابیں بیچے یا چھاپے یا اس طرح کا کوئی عمل کرے تو اس پر دو سو بانوے لگتی ہے کتنا دو سو بانوے لگتی ہے مہربانی دوسرا دو سو ترانوے کیا ہے فحش اشیا وغیرہ کا نوجوان لوگوں کو فروخت کرنا اس پر کون سی دفعہ ہے دو سو ترانوے ہے اچھا فحش افا یعنی بڈھوں کو بیچ سکتے بڈھوں کی خیر ہے بڈھا بے آیا ہو جائے جان جنم نو جائے ٹھیک ہے سدکے جاوا سدکے اچھا دفعہ نمبر دو سو چورانوے کیا دو سو چورانوے اور وہ بھی نوجوان ہے نا اس کا مطلب ہے نیچے بچہ ہو تو پھر خیر ہے بڈھا ہو تو پھر بھی خیر ہے دو سو چورانوے ایسی نیکی بتانے پر اور ایسے میرے خیال میں جو ہے وہ متقی پرہیزگار بنانے یا بنانے کے جو قوانین ہیں ان پر بھی حیرت ہی ہوتی ہے کہ یہ کیسی پرہیزگاری سکھائی جا رہی ہے اور دو سو چورانوے فاحش افعال اور گیت فاحش افعال اور حیائی کے کام جیسے فلمیں ہاں جی۔ ڈرامے گیت گانے یہ سارا کچھ سریام چلتے ہیں ہر گاڑی میں ہر بازار میں ہر گھر میں سارا کچھ باقاعدہ طور پر حکومت کی طرف سے سرپرستی کے ساتھ پیچھے سے فلموں کے تمام سر اس کے لیے بجٹ پاس ہوتا ہے بجٹ پاس ہوتا ہے سرکاری بجٹ قومی اسمبلی میں تمام بغیرتیوں بے حیائیوں کے لیے جن پر تین دفعات لگتی ہیں ساری قومی اسمبلی سے باقاعدہ طور پر ہر سال قومی خزانے سے حصہ جاتا ہے میری جیب سے بھی جاتا ہے غیر سید کی جیب سے بھی جاتا ہے سید کی جیب سے بھی جاتا ہے شریف کی جیب سے بھی جاتا ہے کمینے کی جیب سے بھی جاتا ہے ہر کسی کی جیب سے جاتا ہے کوئی تون دیتا ہے کوئی کرہن دیتا ہے ہر طرح دے رہا ہے اور وہ پھر پیسہ وہ فلموں کے لیے جاتا ہے گانوں کے لیے جاتا ہے گیتوں کے لیے جاتا ہے ساری دنیا میں یہ باقاعدہ طور پر سرکاری سرپرستی میں ایسا ہوتا ہے مجھے بتاؤ تو صحیح یہ تین دفعات جو ہے کیوں چل رہا ہے اب ایک سو اٹھاسی بھی ان پر نہیں لگتی کہ تم لوگ خود بات اس کے باوجود کہ یہ باقاعدہ قانون میں موجود ہے اور یہ پوری دنیا پر پوری دنیا پر پہلے دن سے ہی قانون میں رکھ کر باضابطہ حکم معقول کے طور پر کیونکہ اس میں یہ جاری موجود ہے باضابطہ ہے پہنچایا گیا یہ تو پھر مدت سے مخفی کیا گیا تو اور بات ہے پہلے تو اس کو پہنچایا جاتا تھا تو پھر سوال یہ ہے کہ کبھی ایسی دفات کے تحت پرچے کاٹے ہیں کہ نظر نہیں آتے مولوی مسجد میں نظر آتا ہے بازار بھرا پڑا ہوا ہے ایسی گندگی سے بلکہ یہ کیوں کہوں بازار اسمبلی سے نکل رہا ہے سارا کچھ بجٹ جو پاس ہو رہا ہے تو کیسی عجیب بات ہے خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ سلطانی بھی آئی جا رہی ہے درویشی بھی آئی جا رہی ہمارے اقبال نے صحیح فرمایا یہ درویش بھی آئی مکار بنے بیٹھے ہیں یہ حکمران بھی آئی مکار بنے بیٹھے ہیں اتنا شرم نہیں ہے یار دیکھو تو صحیح آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے گانے پر گیت پر پرچا کاٹا ہو بندے پکڑے ہوں گانا سن رہا ہے کیسے پکڑے جب بجٹ آئے گا تو وہ تو اس کا مطلب ہے خود حکومت اپنی سرپرستی میں سارا کچھ کرواتے ہیں تو پھر نیچے یا پھر ایسا کرو یہ سارا نکال دو نکال بھی نہیں ہو دفات بھی موجود ہے اس کا مطلب ہے کہ تمہارا فرض ہے کہ جہاں نیکی نظر آتا ہے آتی ہے جہاں خدا پاک کی عبادت نظر آتی ہے جہاں اللہ پاک رسول اکرم کے دین کی خوشبو آتی ہے تو وہاں خوشبو ختم کرنا چاہتے ہو اور یہ بدبو پھیلانا چاہتے ہو کچھ خدا کا خوف کرو لہذا ہم فواد چودھری صاحب سے کہتے ہیں فوراً اپنے تھانوں کو حکم جاری کریں اگر ان کے کان نہیں کھینچ سکتے کسی ڈر کی وجہ سے تو اور بات ہے لیکن کم از کم اتنا تو کریں ان کو کہیں یہ بیچارے غریبوں کے پاس وہ غریب مولویوں کے خلاف اور وہ بھی کوئی سید ہے کوئی کیسا ہے ہاں؟ اب یہاں پر سید سید سید سید کے ادب کا کوئی لحاظ نہیں کیا سید نماز پڑھے سید نماز پڑھے تو مجرم ہے تو ایمان سے بتاؤ پھر یزید کے ساتھ جنگ کیوں ہے وہ امام حسین پاک تو امام حسین پاک تو پھر اسی دین پر اگر ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے تو آج اگر سید کے ساتھ اسی دین پر اتنا ظلم ہوتا ہے تو پھر یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ آج بھی یزید موجود ہیں ہاں، اللہ جل شان ہو ہمیں محفوظ و مسون فرمایا السلام علیکم و رحمۃ جی، اللہ اور آخر میں میں یہ تب کرنا چاہتا ضروری سمجھتا ہوں یہ جیو ٹی وی والے ہوں یا کوئی ہوں ہزاروں لاکھوں کام غیر شرعی اس ملک میں ہر شعبے کے اندر موجود ہیں پورا نظام کے اندر موجود ہیں پورے نظام کی حیثیت سے موجود ہیں آج تک تم نے ہم سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں پوچھا کوئی ہدایت شریعت سے نہیں کی لینا گوارا بھی نہیں کی کیا وجہ ہے کہ جب ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو ہمارے پاس بھاگ آتے ہو آج کے بعد آپ نے اپنے گھر پہ رہ کر جو شریعت کے ساتھ تم کر رہے ہو وہ خود اپنے اندر جھانک کر اس پر نظر ڈال ڈال کر جو فتوے تم پر لگتے ہیں خود لگاتے رہنا ہمارے پاس ہمیں استعمال کرنے کی کوشش نہ کرنا ہمارے پاس آ کر اپنے مطلب کی بات کروانے کی کوشش نہ کرنا اگر فتوے پوچھنے ہیں تو پھر تمام شعبوں کے اندر تمام نظاموں کے اندر جو کچھ غیر شرح داخل ہے وہ سب ہم سے پوچھو اور اگر ان سے متعلق بتائیں بھی صحیح تو تم سننا گوارا نہیں کرتے یہ تمہاری ایک طرف عورت بیٹھی ہوتی ہے ایک طرف مرد بیٹھا ہوتا ہے کس حال میں بیٹھے ہوتے ہیں یہ کون سی شرح اجازت دیتی ہے تم بتاؤ پھر ہم سے آ جاتے ہو مسئلے پوچھنے کے لیے یہ جی رویا تہلال کمیٹی کا جو ہے یہ اقدام اور یہ اعلان یہ شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے یہ ہم جانتے ہیں تم کتنے بڑے با جدید گستا بھی بیٹھے ہو تو آج کے بعد ہمارے پاس یہ میڈیا کے لوگ آنے کی ہم جو ہے کوشش نہ کریں ہم سے ایسے مسائل پوچھنے کی کوشش نہ کریں ہم صرف اور صرف اس چیز کے پابند ہیں کہ ہم اللہ رسول کی تابے داری کریں باقی رات تم کھڈے میں جاؤ جدھر مرضی جاؤ جو مرضی کرو حکومت کرے ہمارا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے تم خود بھی کہتے ہو کہ مذہب کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں اور سیاست سے مذہب کا کوئی تعلق نہیں جب کوئی تعلق نہیں تو پھر چھوڑو بھائی بات نہیں سمجھے پھر ہم سے بے تعلق ہی رہو اچھا ہے ہم آپ سے بے تعلق رہتے ہیں تم ہم سے بے تعلق رہو یہ پولیٹیکل مذہب بنانے کی ہمارے مذہب کو پولیٹیکل مذہب بنانے کی کوشش نہ کرنا آپ لوگ ہمیں اپنے دنیاوی اور سیاسی مفادات کے لیے پیسہ دولت دنیا کے لیے ہے اپنی مخالفتوں اور شرنگیزوں کے لیے ہمیں استعمال کرتے ہو ایسا کرنے کی خبردار کوشش نہ کرنا اس وقت جب میں نے یہ کچھ بیان آپ کو جاری کیا تھا اس وقت میں نے توجہ نہیں کی اس بات کی طرف بعد میں میری توجہ ہوئی ہے بار صورت میں اس ان کو یہ بیان دینے اور ان کی طرف سے شائع ہونے کو میں پسند ہی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ و مصول کرتا